جناب عبد الرحمن بن ابزا کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا ہم بعض اوقات مہینہ دو مہینہ ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں وافر پانی نہیں ہوتا تو عمر نے کہا میں تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھوں گا حتیٰ کہ پانی پا لوں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ اون چرانے گئے تھے اور ہم جن بھی ہو گئے تھے تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ قصہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں یہی کافی تھا کہ ایسے کر لیتے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان دونوں میں پھونک ماری اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرا اور ہاتھوں پر بھی آدھی کلائی تک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امار اللہ سے ڈرو ایسی بات کیوں کہتے ہو تو امار نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ کہیں تو قسم اللہ کی اس واقعے کا کبھی ذکر نہیں کروں گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں قسم اللہ کی اس میں ہم تمہیں ہی تمہاری بات کا ذمہ دار بناتے ہیں سننے داود حدیث نمبر تین سو بائیس